سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے تھے اللہ نے اس کو سن لیا جس نے اس کی تعریف کی اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی تعریف ہے آسمانوں زمین اور ان کے درمیان والے خلا کے بھرنے کے بقدر اور اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے حدیث نمبر سترہ سو سات مسنت احمد